بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے القارعہ وہ کھٹ کھٹانے والی ملقارعہ کیا ہے کھٹ کھٹانے والی وما کا ملقارعہ اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ کھٹ کھٹانے والی کیا ہے یوم یقون کل فراش المبثوث جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے جیوال اہن المنفوش اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے فما من تھکلت موازین تو لیکن وہ شخص جس کے تولے گئے اعمال بھاری ہو گئے فہو فی عیشت راضیہ تو وہ رضا مندی والی زندگی میں ہوگا وہ اما من خفت موازین اور لیکن وہ کہ جس کے تولے گئے اعمال ہلکے ہو گئے فعم حاویہ تو اس کی ماں حاویہ ہے وہ ماں مَا کا ماہیا اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ کیا ہے نارون حامیہ وہ ایک سخت گرم آگ ہے